بے شک تمہارے لیے نشان تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے ایک جتے اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر کے انہین انکھوں دیکھا اپنی سے دونا سمجھی اور اللہ اپن مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے شک اس میں عقل مندوہے کے لیے ضرور دیکھ کر سکے نہ